ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی کام چاہا جو ایک آدمی اپنی بیوی سے چاہتا ہے تو سب ازواج نے کہا اے اللہ کے رسول وہ حائزہ ہیں آپ نے فرمایا تو کیا یہ ہمیں کوچ کرنے سے روکنے والی ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے قربانی کے دن طواف زیارت یعنی طواف افاظ کر لیا تھا آپ نے فرمایا تو وہ بھی تمہارے ساتھ کوچ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستائیس